سب خوبیاں اللہ کو جو اسمانوں ہے اور زمے کا بننی والا فرشتوں کو رسول کرنے والا جن کے دو دو تہتے چار چار پر ہیں بڑھاتا ہے افریش پیدائش میں جو چاہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے